الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنسى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماغاهم جهنم وبئس المآب ربنا اے رب ہماری اننا سمینا بے شک سنا ہم نے منادین ایک بلانے والے کو یونادی جو بلا رہا تھا دل ایمان طرف ایمان کے ان آمنو یہ کہ ایمان لاؤ تم بے رب ساتھ اپنے رب کے فآمنا پس ایمان لائے ہم ربنا اے رب ہمارے بغفر لنا پس بخش دے تو ہم کو ذنوبنا گناہ ہمارے وکفرنا اور دور کر دے تو ہم سے سیاتنا برائیاں ہماری وتوفنا اور فوت کر تو ہم کو مال ابرار نیکوں کے ساتھ ربنا اے رب ہمارے وآتنا اور دے تو ہم کو ما وعدتنا جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اعلیٰ رسول کا اپنے رسولوں کی زبان پر ولا تخزنا یوم القیامہ اور نہ رسوا کر تو ہم کو قیامت کے دن ان لا تخلف المیاد بے شک تو نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کا بالا ہوں پھر قبول کی واسطے ان کے رب ان کے رب نے انی لا ازیو بے شک میں نہیں ضائع کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا مین کم تم میں سے مین ذاکر مرد ہو اور انسا یا عورت ہو بعض و کم میں بعض بعض تمہارے بعض سے ہیں فلدینہ پسو لوگ ہاجرو جنہوں نے ہجرت کی وہ اخرجو اور نکالے گئے من اپنے گھروں سے وہ اوزو اور تکلیف دیے گئے فی سبیلی بیچ میری راہ کے وہ قاتلو اور لڑے وہ وہ کوتلو اور قتل کیے گئے لو کفرن عنہم البتہ دور کروں گا میں ان سے سیاحتیں برائیاں ان کی والا ادخلنہم اور البتہ داخل کروں گا میں ان کو جنتوں میں جاری ہیں اس کے ان کے نیچے سے نہریں ثواب من اللہ یہ ثواب ہے بدلہ ہے اللہ کی طرف سے واللہ عنده حسن الثواب اور اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے لا غور نہ کا نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو تقلب الزینہ الٹنا پلٹنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا فی بلاد بھی شہروں کے متا ان کلید نفع ہے تھوڑا جہنم پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اور بیسل اور برا ہے ٹھکانہ Thank you. قل الالباب عقل والے جو کامل اور صحیح عقل والے لوگ ہیں وہ اس کائنات کے اندر غور و فکر کر کے اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی اللہ کی سنت و کاریگری پر وہ استدلال کرتے ہیں دلیل پکڑتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اتنی بڑی مخلوق کو جو تو نے پیدا کیا کوئی بیکار بے فائدہ پیدا نہیں کیا بلکہ اس مخلوق کے پیدا کرنے کے اندر تیری عظمت کی نشانیاں موجود ہیں آسمانوں پر وہ غور کرتے ہیں کہ اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے بنانے والا کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے کہ نہ کوئی ستون ہے نہ کوئی اور سہارا ہے لیکن اتنی بڑی چھت کو اس نے تھام رکھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی قدرت کا مالک ہے اتنی بڑی چھت کو بغیر سہارے کے اس نے سنبھال رکھا ہے اس سے بھی بڑی قدرت جب ان عقل مند لوگوں نے جو صحیح العقل اور کامل العقل لوگ ہیں اللہ کی اس کائنات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی توحید و وحدانیت پر استدلال کرتے ہیں آگے ان اول الالباب کی چند دعائیں اللہ تعالیٰ نے نقل کی کہ وہ عقل والے جو ہیں صحیح العقل وہ دعا کیا کرتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا اے رب ہمارے سن لیا ہم نے ایک منادی کو منادی اس میں فائل کا سیگا ہے ندا کرنے والا آواز کرنے والا پکارنے والا اب پکارنے والے سے کون سا شخص مراد ہے یا کون سی چیز مراد ہے اس میں مفسرین کے دو قول ہیں ایک قول کے مطابق تو مراد ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہم نے تیرے پیغمبر کی ندا کو تیرے پیغمبر کی آغاز کو تیرے پیغمبر کی پکار کو سن لیا تیرے پیغمبر نے دعوت دی دوسرے قول کے مطابق منادین سے مراد ہے قرآن مجید کہ قرآن مجید بزبان حال بزبان حال یا بزبان کال جب سے یہ قرآن نازل ہوا اس وقت سے لے کے آج تک یہ قرآن دعوت دے رہا ہے اور قیامت تک یہ دعوت دیتا رہے گا دونوں معنی ٹھیک ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ قرآن سے باہر تو ہے نہیں اللہ کے پیغمبر کی دعوت وہ کیا ہے قرآن مجید کی دعوت ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھایا انہوں نے اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھایا اب یہ جتنے بھی اب عقل مند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سمعنا اے ہمارے رب ہم نے ایک منادی کو سن لیا جو ندا کر رہا تھا لل ایمان واسطے ایمان کے یا بمانے بمان ایمان کہ اس منادی کی ندا کیا تھی ایمان کی دعوت تھی کہ آؤ ایمان قبول کر لو ان ان مصدریہ یونادی ندا کر رہا تھا طرف ایمان کے ان آمنو بے رب یہ کہ ایمان لاؤ تم ساتھ اپنے رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں اس دعوت کی ابتدا کی تو وہاں ماننے والے ابتدان تو ایک آدمی بھی نہیں تھا لیکن جب آپ نے اس دعوت کو شروع کیا تو ایک ماننے والا ہوا پھر دو ماننے والے ہوئے پھر چار ماننے والے ہو گئے تھوڑی جیسی ایک جماعت تھی ان آمنو بربکم مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے بچوں کے اندر سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ جا اس وقت چھوٹے بچے تھے بچوں کے اندر انہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کر لیا ان آمنو بے رب اللہ جب تیرے منادی نے یہ ندا کی فآمنا پس ایمان لائے ہم تیرے منادی نے یہ ندا کی کہ اپنے رب کو رب مان لو اپنے رب کو رب مان رب ماننے کا یہ معنی ہے کہ تم اپنی حاجات و مشکلات میں سوائے اس رب کے کسی اور کو مت پکارو پکارو تو صرف اس رب کو پکارو کیونکہ رب کا یہی معنی ہے کیونکہ رب کے معنی اگر اس کو اس میں فائل کے معنی میں لیا جائے تو تربیت کرنے والا تربیت کرنے والا اور اگر اس کو مصدری معنی میں لیا جائے تو پھر بھی ما حصل وہی ہوگا ما حصل وہی ہوگا ان آمنو کہ تمہاری پرورش کرنے والا تمہاری تربیت کرنے والا ماں کے رحم کے اندر بھی وہی جب تم دنیا کے اندر آئے تو تمہاری تربیت کرنے والا وہی آمنا ہم ایمان لا چکے یا اللہ جب ہم ایمان لا چکے تیری ربوبیت پر تیری الوحیت پر تیری قدرت پر ہم ایمان لا چکے انسان ہونے کی وجہ سے ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں فخر لنا ذنوبنا بنا پس بخش دے تو ہم کو گناہ ہمارے عجیب ترتیب ہے نا قرآن مجید کی پہلے قرآن مجید کہتا ہے آمنا پھر قرآن مجید کہتا ہے فغفر لنا ذنوبنا اشارہ کر دیا کہ اگر ایمان ہے پھر تو گناہوں کی معافی اور گناہوں کی مغفرت کا معاملہ بن جائے گا اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر مغفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایمان ہی نہیں پھر مغفرت کیسے ہوگی ایمان بنیاد ہے ایمان ہے تو پھر گناہوں کی مغفرت بھی ہے ظنو بنا کبیر گنا سیاتنا صغیر گنا یا اللہ ہم ایمان لا چکے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے کہ اس سے پہلے جو ہم گناہ کر چکے ہیں یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے اور غفارا یغفر غفرا اس کے معنی آتے ہیں ڈھانک لینے کے یا اللہ ہمارے گناہوں پر ایسا پردہ ڈال دے ایسا پردہ ڈال دے کل قیامت کے دن ہمارے ان گناہوں کا نام و نشان بھی نظر نہ آئے ہمارے ان گناہوں کا نام و نشان بھی نظر نہ آئے اس مغفرت کے بارے میں قیامت کے دن کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اولین و آخرین کا مجمع ہوگا ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلائیں گے اپنے قریب بلائیں گے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نامہ عمل دکھائیں گے کہ میرے بندے اے یہ تیری نیکی ہے یہ تیری نیکی ہے آ وہ بندہ سیدے میں گر جائے گا شکر ہے کہ اللہ کے یہاں میری نیکی لکھی ہوئی ہے بندے آگے پڑھا آگے سیا برائی لکھی ہوئی ہے اب وہ بندہ روئے گا یا اللہ مجھے بخش دے مجھے معاف کر دے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اب سیدے پہ سیدہ ہوگا سیدے پہ سیدہ ہوگا لوگ کہیں گے کہ کتنا نیک آدمی ہے اتنے سیدے کیے مفسرین کہتے ہیں کہ باقی لوگوں کو کیا پتا ہے کہ اس آدمی کا اور اللہ کا آپس میں کیا معاملہ چل رہا ہے اس آدمی کا اور اللہ کا آپس میں کیا معاملہ چل رہا ہے اب وہ ڈرتا بھی ہے ڈرتا بھی ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تیرے ان گناہوں کو جو تو نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے پڑھ لیے میں نے ان گناہوں پہ پردہ ڈال دیا میں نے ان گناہوں کو بخش دیا دنیا کے اندر ہی میں نے پردہ ڈال دیا تھا آخر لناظنو بنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے لیکن توبہ کرے سچی توبہ دل سے توبہ کرے یہ نہیں کہ زبان سے تو بغیر یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور اللہ کے ساتھ معذ اللہ قسم کا تمسخر ہے کہ جی چلو آج گناہ کر لیتے ہیں پھر کل معافی مانگیں گے کل پھر پھر گناہ کیا چلو آج کر لیتے ہیں معافی مانگیں گے یہ تو ایک دھوکے کی بات ہے یوں نہیں کرنا چاہیے بلکہ جب گناہ ہو گیا بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کی وجہ سے گناہ ہو گیا تو فوراً وہ اللہ کے سامنے جھک جائے اور معافی مانگے فغفر لنا ذنوبنا وقفر عنا سیاتنا اور دور کر دے تو کفارہ بنا دے تو ہمارا ہمارے کفارہ بنا دے تو ہماری طرف سے ہمارے گناہوں کا یا اللہ صغیر گناہوں کا تو خود ہی کفارہ بنا دے بعض گناہ وہ ہیں کہ جو انسان وضو کرتا ہے صغیر گناہ وضو کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں بعض صغیر گناہ کچھ اور نیکیوں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں لیکن کچھ گناہ باقی رہ جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نیک لوگوں کے ان گناہوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی دور کر دیں گے اور محف کر دیں گے مٹا دیں گے کافی رنہ سیاح دینا و توفا مال ابرار اور فوت کر تو ہم کو نیکوں کے ساتھ یا اللہ موت تو ایک مقدر چیز ہے ایک لازمی چیز ہے یا اللہ جب ہمیں موت آئے تو ہمیں ابرار نیک لوگوں کے ساتھ ہماری موت و ابرار جمع بر مفسرین کہتے ہیں کہ ابرار کے اندر جو جمع ہے بر ان کی اس کے اندر جو وسط ہے وہ متقی کے اندر نہیں ہے متقی کا درجہ کم ہے اور ابرار کا درجہ زیادہ ہے کیونکہ متقی فرائض ادا کر لیے اور کچھ گناہوں سے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا متقی بن گیا لیکن ابرار جمع ہے بر کی بر یہ بحر کے مقابلے میں آتا ہے بحر کہتے ہیں نا دریا کو اور بر کہتے ہیں خشکی کو ایک وسیع و عریض یہ خشکی ہے ابرار وہ نیک وکار لوگ کہ جو فرائض بھی ادا کرتے ہیں نوافل بھی ادا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی یعنی کوئی شے نیکی والی وہ چھوڑتے نہیں ان کی نیکیاں یوں سمجھو کہ اس بر اس خشکی زمین جتنی پھیلاؤ جتنی ان کی نیکیاں ہیں ابرار کا درجہ بڑھ گیا متقی یا اللہ ہمیں جب تو فوت کرے تو ہمیں ان نیک لوگوں کی معیت ان نیک لوگوں کی سنگت عطا فرما لیکن یہ نیک لوگوں کی سنگت کیسے ہوگی اگر وہ دنیا کے اندر نیک لوگوں کی سنگت میں رہا تو موت آئے گی تو نیکوں کے ساتھ آئے گی اور اگر برے لوگوں کے ساتھ رہا تو موت پھر اسی طرح برے لوگوں کے ساتھ آئے گی پھر مشکات کے اندر ایک حدیث آتی ہے نیک دوست اور برا دوست مثال دی فرمایا یوں سمجھو کہ ایک آدمی اتار کے پاس بیٹھتا نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے والے کی مثال یوں سمجھو ایک آدمی اتار کے پاس بیٹھتا ہے عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھا رہتا ہے اس کو وہ عطر دے اس سے وہ عطر خریدتا نہیں ہے نہ ہی وہ اس کو دیتا ہے لیکن سارا دن جتنی دیر وہ بیٹھا رہتا ہے وہ عطر کی خوشبو تو سونگتا رہتا ہے نا سارا دن عطر کی خوشبو سونگتا ہے اور ممکن ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ وہ عطر بیچنے والا کہہ دے کہ میرے بھائی اتنا عرصہ تو میرے پاس بیٹھا رہا چل میں تجھے یہ عطر دیتا ہوں تحفے کے طور پر اسی طرح نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیکی کی باتیں سنے گا اچھی اچھی باتیں سنے گا اور ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں یہ حکم دے دیں کہ اس بندے کو میں نے نیک و کاروں کے اندر لکھ دیا ہے اور برے لوگوں کے پاس بیٹھنے والے کی مثال دی کہ جس طرح ایک آدمی لوہار کے پاس بیٹھتا ہے بے شک وہ لوہے کو کوٹتا نہیں ہے لیکن دن بھر وہ کوئلے کی بدبو سونگتا ہے کوئلے کا دھواں اس کو لگتا ہے اور ممکن ہے کہ آگ کی کوئی جنگاری اوڑ کر کے اس کے کپڑوں پہ لگے کپڑوں کو داغدار بنا دے فرمایا یہی حال ہے برے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا یہ بری باتیں سنتا ہے گالیاں سنتا ہے غیبتیں سنتا ہے اور بری بری باتیں وہ سنتا رہتا ہے اور ممکن ہے کہ کبھی اس برائی کا ارتکاب کرے تو اس کے ایمان کا لباس داغدار ہو جائے گا ایمان کا لباس داغدار ہو جائے گا نیک لوگوں کی معیت اختیار کرے گا تو اللہ تعالی اس پر مہربانی یہ کریں گے کہ اس کی موت نیکوں جیسی ہوگی کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا اور اگر بوروں کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی تو پھر اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا اور پہلے معمولی جیسی مثال میں نے پیش کی تھی ملا علی کاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی ایک شرح لکھی انہوں نے مرکات المفاتیح میرکات کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ مسواک کے اندر مسواک مسواک کے اندر یہ لکڑ کی جو مسواک ہے نا یہ برش وغیرہ جو ہے یہ تو ایک مصنوعی چیز ہے اور لکڑ کی مسواک یہ قدرتی چیز ہے مسواک کے اندر ستر فائدے ہیں ادنا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے آدمی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا اس کے بالمقابل افیم کھانے والا اب افیم چرس ہیروئن وغیرہ وغیرہ شراب افیم کھانے والا آدمی افیم کے ستر نقصان ہیں سب سے ادنا نقصان یہ ہے کہ افیم کھانے والے آدمی کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ادھر کتنا بڑا فائدہ چھوٹا جیسا عمل کرتا ہے ادھر چھوٹا جیسا عمل کرتا ہے اس کا کتنا بڑا نتیجہ اچھا نتیجہ اس کا کتنا برا نتیجہ نیک لوگوں کی مجلس نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرنی چاہیے اور بری لوگوں کی سنگت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے دوسری دعا ربنا واتنا ما وعدتنا اللہ رسلی اے رب ہماری اور دے تو ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اعلیٰ رسول کا یعنی اعلیٰ السنت رسول کا اپنے رسولوں کی زبانوں پر کہ انبیاء و رسول علیہ السلام کی زبانوں پر جو تو نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا یا اللہ وہ وعدہ ہمیں دے دے ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں اپنی رضا بھی دے دے اپنی جنت بھی دے دے والا تخذنا یوم القیامہ قیامت کے دن ہمیں تو رسوا نہ کرنا ان یا اللہ ہمارا یقین ہے یا اللہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے تو نے جو وعدہ کیا وہ اس وعدے کا تو کبھی خلاف نہ کرے گا تو بڑا سخی ہے یا اللہ تو نے یہی وعدہ فرمایا کہ ایمان قبول کرنا تمہارا کام نبی کی اتباع نبی کے پیچھے پیچھے چلنا تمہارا کام آگے جنت میں اونچا مقام دینا میرا کام یا اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا اور ہمیں یہ وعدہ دے دینا جب نیک لوگوں کی عقل مندوں کی دعائیں کی جا والا ہوں ربو ہوں پھر قبول کر لی ان کی دعا ان کے رب نے کیونکہ اللہ تعالی سمیع قریب سنتا بھی ہے بندے کے قریب بھی ہے اور بندہ جب دل کے اخلاص سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے فستا جا والا ہوں رب ہوں پہلے صورت عمران اسی صورت کے اندر پہلے گزر چکا ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام نے دعا کی ابلی مل لدن کا ضروری تو یہ بطن ان کا سمیع دعا یا اللہ مجھے پاکیزہ اولاد دے دے بڑی اخلاص کے ساتھ دعا کی نماز پڑھ کے دعا کی اور فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے فرضوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے اب فوراً جواب آیا فنادت الملائے کا تو فرشتوں نے اس کو پکارا اے ذکر ان اللہ یبشر کبھی بھی اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے نام بھی اللہ نے خود تجویز کر دیا فوراً جواب دیتا ہے لیکن دل کی توجہ محبت ہو تو فوراً جواب آتا ہے جواب کیا ہے لا عمل میں نہیں ضائع کروں گا عمل کسی عمل کرنے والے کا تم میں سے من ذاکار مرد ہو اور ان یا عورت ہو بعض روایتوں میں آتا ہے عورتوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہجرت کے اندر مردوں کا مہاجر مہاجر کا ذکر تو آتا ہے لیکن تن عورتوں کا ذکر نہیں آتا مردوں کا ہی کیوں آتا ہے اللہ نے فرمایا نا جینا کام کرنے والا من ذکر مرد ہو یا عورت ہو بعض من کم با تم ایک دوسرے سے ہو ایک آدم ایک ہوا کی اولاد ہو لیکن جو کام کرے گا اس کو نتیجہ ملے گا جو نکمہ ہوگا تو اسے تو کچھ بھی نہیں ملے گا اور اللہ کا کام کرنے میں انسان کا خرچ بھی کچھ نہیں ہوتا اللہ کے جتنے بھی کام یہ نماز ہے روزہ ہے یہ اعمال جو کیے جاتے ہیں تصریحات ہیں ان میں بندے کا کچھ خرچ نہیں ہوتا فل دینا حاجرو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی آپ ہجرت کرنے والے مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں وہ اخرجو من دیارے نکالے گئے اپنے گھروں سے حالانکہ گھر ان کے اپنے مملو کا تھے باپ دادے کی وہ زمین تھی لیکن ان کو نکال دیا گیا وہ اوزو فی سبیلی اور اذیت دیے گئے تکلیف دیے گئے بیچ میری راہ کے واقعات اذیت بھی دی گئی ماریں بھی کھائی اولاد بھی ذبح کروائی یہ سب کچھ کیا پھر واقعات لڑے وہ وہ قوتلو قتل کیے گئے یہ سب کچھ ہوا میری راہ فی سبیلی میری راہ میں میری رضا میں لو کفرن عنم سیاتین پہلے دعا تھی نا کفرن سیاتنا فرمایا لو کفرن عنم سیاتین البتہ دور کروں گا میں ان سے برائیاں ان کی وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْأَنْهَارِ اور البتہ داخل کروں گا میں ان کو جنتوں میں کہ جاری ان کے نیچے سے نہریں کہیں شراب شراب مصفہ کی نہر ہے کہیں دودھ کی نہر ہے کہیں خوشبودار پانی کی نہر ہے صواب اللہ یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے وہ اللہ عندہ غسل ثواب اور یہ تو ظاہری بدلہ ہے اللہ کے ہاں اس سے بہتر بدلہ ہے کیوں لا تعلم نفس ما اخفی من نقرہ کوئی آدمی جانتا ہی نہیں کہ اللہ نے اس کے لیے اپنے ہاں جنت کے اندر کتنی کتنی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں لیکن یہ بندہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے والا بن جائے گا تو نعمتیں مل جائے گی اللہ سے الحمد للہ صلى الله عليه وسلم اللهم إنا الله الله ربنا لا تزغ ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع صلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله وصحبه